حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے اور غلام میں زکات نہیں البتہ غلام کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے سننے ابو تابوت حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چورانوے